ایک کلام اس وقت میرا خود بھی پڑھنے کو دل ہے اور جاوید بھائی اس وقت کہہ بھی رہے اور یہ کلام وہ کلام ہے جس طرح سے پرانی کئی چیزیں ہوا کرتی تھی کہ ایک وہ دوپہر کے اسکول میں ہم ایک سال کے لیے ہو گئے تھے دوپہر کے اسکول میں تو اس زمانے میں گلے گنڈے کی آواز بجا کرتی تھی ٹن ٹن ٹن اس قدر بوریت کا عالم ہوتا تھا ہم لڑکے آپس میں شرارت کرتے تھے تو آپس میں کرتے تھے اتنے شرارت مت کرو ورنہ دوپہر کے اسکول میں کروا دیں گے تم کو کوئی عجیب اسکول ہوتا تھا اور وہ ٹن ٹن کی آواز آج تک نہیں بولے کہیں بچتی ہے ہمیں دوپہر کا اسکول یاد آیا تھا یہ تو ایک بات تھی آج بھی اگر دیکھا جائے ایک دوسری چیز جو ہے میرا بچپن جب سننے اور سمجھنے کی تھوڑی بہت ہم میں سکت آئی یا تو سچے بھائی دنیا سے چلے گئے ان کا ایک کلام مجھے بے انتہا پسند ہے آخر میں پیش کر رہا ہوں ہمارے بھائی جو مقدس قاضی صاحب یہاں پر آئے ہیں یہ بڑی پیار بڑے محبت میں جب میں وہاں پر گیا اور جب میں نے ان سے میری ملاقات ہوئی میں ان کے قریب جاتا گیا تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے یہی وہ راستے ہیں کہ جن راستے پہ اس قسم کے لوگ ملتے ہیں جو مولا سے ملا دیتے ہیں یہ بڑے سادہ لوگ ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بہت بڑے کوئی پڑھنے والے ہیں بڑے سادہ قسم کے لوگ ہیں ان کی سادگی سننی ہے آپ نے صرف اب اس وقت میں سچے بھائی کا ایک کلام پیش کر رہا ہوں اور مجھے بے انتہا پسند ہے اور راجو بھائی کو تو اس وقت بچپنا یاد آ جائے گا کہ آپ کے ماتم بھی ہمارے ساتھ لکڑیاں جلایا کرتے تھے وہ ہمیں آج تک یاد ہے اللہ شاد اور آباد رکھے علی محمد سچے صاحب کے لیے کل و امین مومن مومنات کے لیے حاضرین محفل آپ کے اور خدا جاوید رضا صاحب جن کی کاوشوں سے یہ سب کچھ ہوا ماشاء اللہ سے ان کے والدین کے لیے بھی اور آپ سب کے والدین کو میں اس میں شامل کر رہا ہوں خصوصاً ہمارے سروت بھائی کے والد ابھی دنیا سے گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم نعرہ سلوات اللہ زبر دشتے زبرد لشکر حسین ہی زبر دشتے نوامی رے لشکر حسین ہی زبر حضبردے نوان لشکر حسین نہنگ قلز میں وفا امیر لشکر حسین نہنگ قلز میں وفا امیر لش کرے حسین امیر لش کرے حسین برنگ شاہ لا فتا امیر لش کرے حسین برنگ شاہ لا فتا امیر لشل کرے حسین اور جری دلیر با وفا امیر لشل کرے حسین کے وفا بہت موجدہ امیر لشکر حسین حضاب امیر لشکر حسین زبر دشت لکی بھائی آئیے میری حل کر عامر لشکرے حسین برداشت نہ لشکر حسین یاد آتا ہے جب وہ یہ کہتے تھے یہ الفقار حیدری مسرا سنیے یہ الفار حیدری یہ یہ شیر نجف تیغ تیغ نشان جرت و ہر ایک کمر قد نظر کفیل تشن کام تف اور کنار نہر القما تمام اور کسی سے نہ رک سکا امیر لشکر حسین حضاب رد نینا حیدریا ٹکرو یار حسین حضاب رد امیر لشکر بہادران صف شکن میں اس جری کے تذکرے بہادران صف شکن میں اس جری کے تذکرے بھی ہے حسین کا غلام بھی حسین کی سپر بھی ہے تبر بھی ہے حسام بھی حسین کی زرا بھی ہے کما بھی ہے سہام بھی اور حسین زین دے اگر تو شعور سے کلام بھی مگر نہ وہ کجا کجا میرے لشکر حسین لشکر نئے میرے لشکر حسین تین بند رہ گئے ابھی حسین حسین دے اگر ابھی یہ سب کو دیکھ لے ابھی ارا شام کو ابھی حلب کو دیکھ لے ابھی ابھی یہ کوفیاں نے بے ادب کو دیکھ لے اور مقابلہ جو پڑے تو کل عرب کو دیکھ لے کہ مثال شاہ لا پتا امیر لشکر حسین نوا وامیر لشکر حسین ہدار دشت نین وامیر لشکر حسین ہدار دشت نین بڑا خوبصورت بن پڑھا ہوں میں یہ آخری کی لشکر سمان میں دیکھیں حسین اشارہ امام ہو تو فتح میں دھرا ہے کیا اشارہ امام ہو تو فتح ہمیں بھرا ہے کیا شعائے مہر کے لیے شعائے مہر کے لیے یہ شام کی گھٹا ہے کیا فرات تک نہ جان دے کسی میں حوصلہ ہے کیا اور علی کے شیر کے لیے یہ جنگ کربلا ہے کیا کہ الٹتے تخت شام کا امیر لشکر حسین تخت نوا امیر لشکر آخری دو بند آخری دو بند امیر لشکر جملے استعمال کیے عجب لفظ ہے مولانا حسن داد کے دیکھیے تورہ کس طرح سے کہ یزید بد نہاد سے سکون ذات چھین لے یزید بد نہاد سے سکون ذات چھین لے محافظان نہر سے حق حیات چھین لے جو مرضی حسین ہو ابھی فرات چھین لے جو مرضی حسین ہو ابھی فرات چھین لے او فرات کیا ہے یہ وہ ہے جو کائنات چھین لے بڑا بلند حوصلہ امیر لشکر حسین لشکر حسین یزید بد نہاد سے سکون ذات چھین لے محافظان نہر سے حق حیات چھین لے جو مرضی حسین ہو ابھی فرات چھین فراد کیا ہے یہ وہ ہے جو کائنات چھین لے بڑا بلند امیر لشکر حسین زبردے نینبا امیر لشکر حسین زبردے نینبا آخری بند مگر یہاں تو حکم ہے کہ بس علی کے شیر بس مگر یہاں تو حکم ہے کہ بس علی کے شیر بس حسین اپنی زندگی سے ہو چکا ہے سیر بس حسین اپنی زندگی سے ہو چکا ہے سیر بس قریب وقت اثر ہے بسب میرے دلیر بس قریب واقع اثر ہے اصر بسپ میرے دلیر بس ہمارے پوچھ میں کہیں مزید ہو نہ دیر بس کرے امیر لشکر حسین نئے نواب امیر لشکر حسین درتے نئے نواب امیر لشکر حسین الحمدللہ کہ